دوسری سند اس میں یہ ہے اور جب تم رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالو تو راستوں سے ایک جانب ہو جایا کرو کیونکہ یہ گزرگاہیں رات کو جانوروں کے راستے اور کیڑے مکوڑوں کا ٹھکانہ بن جاتی ہیں حدیث نمبر بائیس سو نواسی مسند احمد